یاہیا نے بیان کیا ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیسہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی ان دنوں صلح تھی صحیح بخاری نمبر دو ہزار سات سو دو